پیش کی آئی کہ نبی اللہ صلاح سلامت وسلم اور ماندی کے قیامت تو پہلے چھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے میرا بہت پا جانا ضروری ہے سوال ایسا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پا جانے کے بعد دنیا تو سنتا ہے یہ ہے سین بیاں تو پھر قیامت کیا ہے قبر یہ قبر کسی اور جہان اس منگا مانوی صاحب دنیا تو ٹپ کے کسی اور جہان چ لے جانا ہے تصے اور اگر قبر کھودن والے نے اس دنیا تو کھودی ہے دفن کرنے والے نے اسے دنیا میں دفن کیا ہے کہ پھر نبی علیہ سلاد والی وسلم دنیا کے اتنے دن زندہ ہے تو نبی پاک تو فرما دن کہ ان من شرار الناس من تدرکہم السات وهم احیاء سب تو بڑا تو شریر لوگ ہونے جڑے زندہ ہونے تو نہ بھی زندگی چ قیامت آنی سوال پیدا ہوتا ہے جی اللہ کے پاک پیغمبر اتائی دنیا بھی زمین تے زندہ نے مدینہ آلیہ وچ زندہ نے روزہ مقدسہ وچ زندہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرہ منورہ وچ زندہ نے دنیا کے حصے چ زندہ نے تو پھر وہ قیامت کس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ جی قیامت قائم ہوئے تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتن کہ جدو قیامت آئے گی شریر لوگوں تے آئے گی شریف لوگوں تے نہیں آ سکتی مطلب تو یہ سی ارب کرن دا کہ روایات کے پیش کرن دا سلسلہ اجے نہیں چلیا میں تو صرف ایک مشت نمونہ خروار تھوڑا جا شوشا دیتا کہ جب سلسلہ شروع ہوا تو یہ روایت جہیا اکا دکا محدث اپنے طور سے اپنی تحقیق مولی صاحب فرماند بیت اللہ چ بیٹھ کے ملا علی کاری لکھی تو فلاں نے لکھی فلاں نے لکھی کیا بیت اللہ دے وچ بیٹھ کے لکھن نال او اجماع ہو جاندا ہے تے رسول اللہ دی حدیث بن جاندی ہے کیا محدثین نو معصوم سمجھدے ہیں بہرحال یہ چیزاں بعد وچ سب تو مقدم چیز تو پہلی چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس تو علاوہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دنیا تو وفات پاونا کہ حضرت ابو بکر صدیق یا دوسرے خلاف راشدین رضی اللہ تعالی علم اجمعین کا خلیفہ بننا یہ اس بات کی دلیل آئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر دنیاوی جسم والی زندگی نال زندہ نہیں ورنہ خلافت کے طور کبھی زندہ دا نہیں چل سکتا اس واسطے نبی پاک فرمان کل لما حلف نبی خلافہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں جہاں بھی کوئی پیغمبر دنیا تو فوت ہویا اس کا کوئی نہ کوئی اگو خلیفہ بنیا یا پھر نبی ہو کے خلیفہ بنیا مگر میری وفات کے بعد خلافا حسین نبی ہو کے خلیفہ نہیں بنے گا میرا صرف میرے خلافت تخت نشینی واسطے میری امت کے خلیفے چنے ہوئے تھے اگر نبی پاک زندہ ہے تو زندے کا بھی کوئی خلیفہ ہوتا ہے خلیفہ ہمیشہ ہوتا ہے موت کے بعد بہرحال دو چیزوں تو صرف اشارہ تن ہند جڑا کچھ عرض کر رہا میں مقصد یہ آ کہ مولوی صاحب اور اتنے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے جڑے گزر چکے ہیں تو بار بار میرے اتنے تو الزام دیں دن کہ میں یہ حدیث پیش کر چکا یہ کر چکا یہ کر چکا مگر یہ حوالہ کیوں نہیں دیں کہ میں فلاں آیت ہی پیش کر چکا اپنے عقیدے سے ثابت کرنے واسطے اس کا پھر رات کے سان دسے نا وجہ کیا ہے جے کر کوئی وجہ اکتا ہے تاکہ اصا بھی رائے ہدایت سے آئی جو انہوں نے نزدیک اصا غلطی پہ آنا کہ جے کر نہیں تو پھر ضد کیوں چھوڑ, نہیں چھوڑ دے آخر خدا دے دربار پیش ہونا ہے دن قیامت دے اگر یہ عذر پیش کرنا ہے تسا کہ اللہ پاک جی تیرے قرآن نے موت دا مسئلہ تے حیات دا کوئی نہیں دسیا اس وقت اصا وہ نیڑے ہی نہیں لگے جی یہ جواب قیامت نو دینا تو ہوں اتنے مسلمانوں کے سامنے کیوں نے ازر پیش کر دیں تو جے کر کوئی دلیل ہے قرآن مقدس کی آیت کے مطابق وہ آخر پیش پیش کیوں نہیں کرتے کہ موقع واسطے سانب کے رکھی ہوئے تو سر بہرحال مطالبہ میرا یہ بحثیت سائل ہو بنتے تھوڑا دعوی تھوڑا عقید ہے کہ نبی پاک اس دنیا والی اس قبر مقدس زندہ ہے سانو اس دعوے کا انکار ہے اور قیامت تک رہے گا اور مطالبہ رہے گا کہ آپ اس دعوے کے ثابت کرنے واسطے ابتدا کرو اللہ کی کتاب مقدس کو لو قرآن مقدس کی کوئی آیت پیش کرو اور اگر نہیں تو صاف آنکھوں کے قرآن مقدس اس معاملے کے اندر کوئی دخل نہیں دینا اس کے بعد بات ہونے کے حدیث رسول اللہ کیا فرمائے الحمد للہ عباد اللہ میرے دوست بزرگوں ہوں صاحب نے حدیث شروع کی کچھ لیکن کسی ایک حدیث وچ بھی نہ نبیاں دا لفظ آیا نہ قبر دا لفظ آیا تے نہ کنکریاں وانگو بے جان ہون دا لفظ آیا نہ کھجور دے مڈ وانگو بے جان ہون دا لفظ آیا تے اس واسطے موری سا کہ میں یہ جی حدیث کرنا پیا ہاں موری صاحب جی تھی ہاں اس عمر چ نہیں پہنچے پی ہوں اشارے کے گل گل کرنی شروع کر دو سی کن ہوئے گی اس واسطے وہ قرآن نو اگر مولی احمد سعید صاحب نے منیا ہے دا فرق دنیا دے سامنے پڑھ آٹ کہ اللہ نے فرمایا نبی مردہ قبر اس واسطے ادھر پورا آواز جنگی بجائے انہوں نے ایک ایٹ پڑو جا صاحب کر رہے ہیں صاحب وہ یہ آ کہ انہوں نے آئے گی قیامت شریر لوگ ہوں گے اگر واقعی انبیاء علیہ السلام دے بارے چ بھی مولوی صاحب دا عقیدہ جس طرح سانو کنڈے کہہ دیکھو گل بڑی واضح آ قبر کوری ہے او قبر ایس دنیا دار العمل نہیں عمل دی تکلیف کوئی نہیں دنیا رہنا ہور چیز ہے اس دنیا دے تے قبر دے کور دفن ہونا یہ ہے قبر زندہ رہنا ہور چیز ہے جو کچھ مولوی احمد سہیت رد کر رہے ہیں ایس پرچی کا کر رہے نے جیڑی انہوں نے لکھی اپنی گل آپ رد کری جہی میں موضوع کو مونی صاحب نے آخر جی میں سائل آ ہاں۔ مالی صاحب سائل سے تین قسم ہوں میری تاریخ کرو کہ سائل بھی سائل جہاں ہوں ادا کام یہ نہیں ہوں کہ آپ ہی ایک عقیدہ دجے جمع لاوے آپ ہی رد کرتا چلا جائے سائل کہندے نے میری دلیل دا جواب دے بے. یا تو کہندا بھی یہ حدیث متواتر نہیں دو محتا نے لکھا متواتر نہیں باقی چپ نہیں رہا سو نے لکھا متواتر نہیں گل مک جاندی پھر میں سمجھتا بھی باقی انہوں نے میرے سے کوئی نقد وار کیا اس مانی مار سائل سائل دا مانا آندا ہے سائل دا یہ مانا آ سورے منا دیکھتا میرے سے میں دینا یہ کر دینا سائل کہندے نے اپنی گلا کری جائے دوسری دلیل جب ہی نہ دے صاحب یہ حدیث تھی سال بن کے پڑھ رہے جے سائل کہڑی قسم میں اصول تعریف کر کے دسو کہ وہ سائل حدیث پڑھ سکتا ہے میں پہلی دلیل سے گل آخی کہ جنہیں چر اپنا دعوی میں صحیح صاحب لکھ کے نہ دین دلیل دعوے کے جنہیں چر دعوی نہ لکھن انہوں کچھ پڑھن دا حق نہیں انہوں دا ہات میرے جواب دین دا ہوں یہ آ گئے اس کہ جہیا پڑھتے نے ناسا چو ایک بھی یہ ترجمہ نہیں کہ نبی اپنی بے جان نے کس طرح کنکریاں ورگے کس طرح کھجور ستون ورگے اس طرح بے جان نے ایک حدیث بھی نہیں نہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور وہی گل میں بار بار موجود کہہ رہا کہ اپنی کتاب دونوان لکھی کیوں بھول گئی ہے یہ صرف بچارے ڈاکٹرنڈ راؤں واسطے لکھی سی تو اسی جوزے کو بار بار مطالبہ کر رہے تھے ایک محدث ایک مفسر ایک محتحد کا کون پیش کرو انہوں نے ایک آیت یا حدیث کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہوگا کہ میں وہ مطالبہ تھوڑے کو کری جانا وا یہ مولوی صاحب ذرا غور کرو قرآن نے کن کی نشانی دسی ہے بھی کہیں کچھ نے تو کرتے کچھ نے مالا میرا میں ارد کرا گا بار بار حضرت تاریخ خدمت بچے کوئی اپنا پکے رہو نا ہوں میرے سامنے یہ جی آسے پاسے دو چار آدمی نے ادھر ادھر بول بول پہ پہ جی جی قرآن جی قرآن میں انہوں نے پھر آخا گا کہ مولوی صاحب نے آخو قرآن پڑھ کے سنا مناظرہ مک جائے یا یہ لکھ دین کہ مولوی احمد سعید قرآن نہیں مانتے جی، جی۔ یا یہ لکھ دین مولوی احمد سعید قرآن نہیں مانتے اس واسطے قرآن کا نام نہیں لیں یا یہ کہہ دین لکھ دین کہ کیونکہ موروی سید قرآن نو نہیں اس واسطے اسی ابھی قرآن نہیں کہندے اس واسطے کہنے ہیں کہ تیرے بارے یقین ہے ہے بھی قرآن تو تو ایمان یہ گل واضح دیکھو میں جو احادیث پیش کر رہا نبی اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلمیا اور انہوں دا ترجمہ اینا واضح خود مولوی صاحب نے منیا کہ ترجمہ ہے یہ نبی اپنی حیات نے ہوں اس تقریب مولوی صاحب نے ایک بڑی پیاری گل آخی وہ جا جہاں تقریب کہتے ہوں سی بھی وہ کور کوئی ہور جگہ ہے ہوں ماننا بھی وہی کور ہے جی اما ایسا سی کدے گزرے تھی وہ نہیں بنیا نا جتنے صحابہ نے حضرت پاس نو رکھا ہے کہ حضرت جی جہاں جستی ادھر اس قبر سے ان انبیاء علیہ السلام کی حیات دلکسی پیش کر رہے ہیں کہ وہی اجزاد متحرہ جہے نے انہوں اللہ دے نبی بار بار زندہ فرما رہے ہیں مسلمان تو ہوں اپنے نبی گل نو بار بار دہرائے گا کاش ایک باری احمد سعید بھی اپنے نبی گل دہرا تو لیں کہ نبی قبر زندہ ہیں من کورا ہے حداں نو تسلیم کرنا یہ جڑے کہنے جی میں پیش کراگا کرا کراگا کتنے اٹھارہ سو حدیث نے یہ کئی دن کی پیش نہیں سی ہونی میں اٹھارہ سو تو ستارہ سو نڑے مالی نو معاف کر ہوں کیونکہ میں یہاں یہ نہیں کہنا بھی یہ حدیث پڑھ گے میں سمجھ کنڈیا سے ہاتھ پھیرن ڈے نہ ایک حدیث پڑھ دیں گے جہاں ترجمہ یہ ہوے کہ اللہ دے نبی قبر چ مردہ نے میں خدا دی قدم کھا کے نا اونجی بہ جاؤں گا مناظر مڑ کے گل کر میں اٹھنا ہی نہیں مڑ کے میرے لیے سارے کہیں بھی رہیں گے نا بھی کری اٹھ کے کھڑا ہوتے میں کہنا نہیں میں اللہ دے نبی دی حدیث سن لیے میں گستاخی سمجھنا اس تو بعد ہن کے کھڑا ہون نو اور یا سعید نے ستارہ سو نڑنوے معاف کی ایڈا احسان کیا ایک حدیث صحیح صاحب نے سنا دیتی ہے آخ یاد قرآن بھی یاد سنا دین بھی نبی مردہ نے قبر قبر بھی یہ جڑی پہلیاں ادھر ادھر دیا گلا پیش کر دیں وہ تو زیر بحث ہی نہیں اپنی لکھی چٹ بھی مالی صاحب بھول گئی ہے امبیا السلام جہے نے انہوں کی قبر نے قبرا قطعی ثابت ہو چکی تواتر نال ثابت ہو چکی ہے متواتر متبادر حدیث اور بہت ساری آدت پیش کر چکے ہیں موت صاحب من گئے نے بھی حدیث پیش کیت نے پر اونج میم ڈراؤنڈ چمکاؤں میں بولیا تو حدیث کا جب ہی سنا اللہ رحم کرے اللہ دے نبی کا حدیث بیان فرما رہے تے بڑے بڑے اللہ دے نبی نو ڈانٹتے رہے تے ادھر تو حدیث بنیا نا اج کس طرح بج رہے سن حدیث کیوں این کمزور نے ماشاء اللہ اللہ دے نبی دیا احادیث جہیا نے انہوں تھی سارے مل کے پجا سکتے نہیں وہ قیامت تک ان شاء اللہ محفوظ رہن گیا یہ دوسری گل ہے کہ اللہ نے تاری قسمت مننا لکھیا کہ نہیں لکھیا ابھی گال نہیں کرنی دعا کریں گے بھی یا اللہ

کال کال ہی پیش کر ہیں ہیں یہ یہ قرآن صاحب کہتے بھی نہیں نہیں آیا ماندے خام خا لا دیتا ہے میں میں عقیدہ یہ لایا ہے کہ کہ تسا نبی علیہ علیہ علیہ السلام السلام وسلم تو تو باقی امبئی نو ان زندہ تسلیم کرتے ہو اس اتنے بات کی وہ ہیں از خود ہی اپنے ولو ہی ذمے کا قیدی لائے عقیدہ نہیں کہ ماملہ کی ادو اس عقیدے کا انکار بھی کرتے ہیں ادو دعوا بھی نال اسے کا لوگوں کو دھوکھے دون والے ایک بات ہے کہ اگر واقعی نبی علیہ سلاط والی وسلم دا وجود مقدس جس طرح دنیا وچ زندہ پر روح تسلیم کرتے ہو اسی طرح بادل موت بھی انج ہے تو پھر اس کے اتنے تو قرآن مقدس بھی نسل تلاوت پیش کرنی چاہیے ہاں تو سا اب میرے کہتے ہو کہ میں مدعی مدعی ہاں یہ یہ نہیں تو دلال نہیں پیش کر سکتا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی گل کا چیتا بھول ہے تو بھاوے جان بوجھ کے چھج اتنے پا دیں کہ ایک روایت پیش کر دے ایک آیت پیش کر دے تو تو آپ مینو کہتے ہو بوڑی صاحب کہ تسا چونکہ مدعی نہیں تسا اپنا دعوی پیش نہیں کیتا تو صرف انکار ہی کر رہے ہو لہذا تسی دلائل نہیں بیان کر سکتے پھر مینو کہ دلائل بیان کرو اتنا بڑا تناقض میرا خیال ہے کم از کم اہل علم دے اندر تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نو مدعی بھی نہیں ٹھہرا پھر دعوے بھی نال مطالبہ کرتا چلو آخری بات میں آیت پڑھنا میں آیت تلاوت کرنا پر پہلے لکھ دوں انکار لکھ کہ اصا اپنا پیتا جو ثابت نہیں کرتے میں ایک نہیں جتنی سو اتنی پڑھنا کہ واقعی مرن کے بعد اس قبر دنیاوی اندر کوئی پیغمبر تحیات جسمانی زندہ نہیں اگر تھی یہ بات لکھ تو اس کے بعد تلاوت کرنے واسطے تیار ہاں، کر نہیں لکھ سکتے تو پھر کم از کم اپنا عقیدہ اللہ کی کتاب مقدس کیوں ثابت کر رہے ہو بار بار اعتراض نہیں برداشت کرنا زیادہ تکلیف ہی نہیں دینی چلو دوسری مرتبہ ہوں تیسری باری آخر موقع نہ دے سا میں آیت قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جس ثابت ہوئے گا کہ مرن کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی کوئی ولی کوئی اللہ دا پاک باغ یا مقدس بندہ وفات کے بعد اس جسمانی زندگی نال وطن کوئی زندہ نہیں اس دنیا دے اس قبر دے اندر شرط ہے کہ پہلے لکھ دیو کہ اصا اپنے عقیدے دے ثابت کرن واسطے قرآن مقدس کی آیت تلاوت نہ سڈے پاس ہے نہ سڈا عقیدہ اتو ملتا ہے نہ آیت وچوں کوئی ثابت ہوں نہ اصا کر سکنے ہاں چلو مولوی صاحب تیرا مطالبہ میں من گیا تو بڑا دوروں آیا ہے تو میں بھی بار بار یہ شکوا لے کے گھر نہ جا کہ میں اتنی مرتبہ آخیا کہ مولوی احمد شہید نے آیت نہیں پڑھی میں ایک دی جگہ تو چلو میاں سرے دست تین آیات پڑھ دیا گا پر شرط یہ ہے کہ پہلے کم از کم یہ تو اقرار لکھ دے نا کہ میرا عقیدہ قرآن ثابت میں اس واسطے قرآن مقدس کی آیت پیش نہیں کر سکیا کہ قرآن مقدس اس نقطے پاس نہیں کرتا اس طریقے نال تسی تشریف لیاؤ باقی یہ کہ نال نال روایت پیش کر حدیث پیش کر تو کوئی نبی لفظ رہی قبر لفظ جی میں آخیا مامن مسلم یعنی اس قبر کا لفظ ہے نہ حیات موت کا لفظ ہے یہ نبی پاک زندگی کا معاملہ ہے تو اتو بیچارے برداشت نہیں کر سکے اچھے لو جی نبی پاک دی حدیث نو چھوڑ دین میاں جے تسی سران پاک نو چھوڑ کے مسلمان رہ سکتے ہو تو تو اس بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک آدمی عقیدے دا دعویٰ کرے کہ خدا دی کتاب تو اج جی تیر کمان جاوے اگر تسی قرآن مقدس کے خلاف کرنے کے باوجود پھر بھی مسلمان رہ سکتے ہو تو دوسرے آدمی نو اتحام کو دیون کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا بد باطن انسان ہے جڑا نبی پاک دی صحیح حدیث نو نال تشبیح دے یا نبی پاک دے وجود نو کھجور دے وے ایسی بات مسلمان کوئی نہیں گوارا کر سکتا پھر دوبارہ عرض کر رہا ہاں، اگر تسی لکھ لو مولی محمد امین صاحب کہ سڈا عقیدہ قرآن مقدس بھی آیت وچو ثابت نہیں ہوں تو میں مطالبے مطابق تلاوت کر دوں السلام السلام علیکم الحمد للہ مولا نا نے یہ آخری میں ہوئی میرے کو دلیل مطالبہ کرتے ہیں لیکن مولانا نے آپ نے دسیا میں نہیں تو حدیث دسایا بھی لگ پیا وا سب واسطے تو تو تو اللہ کے بھائی حضرت میں یہ بھی دسنا چاہنا تناقض میرے نہیں حضرت کول ہے نالے کہی جاندے میں مدعی نہیں میں ہاں، تو نالے جانے میں پڑھی جانا وہ کس دعوے سے نالے کہنے منکرا میں منکرا تشبیریا تشبی رنگ چ پیش کری جانے جی تسی کسے رنگ چ پیش تے مینو حق سی نا مولی صاحب نے میں ساحل کا قسم پوچھیا سن تو مولی صاحب کو نہیں آئی ورنہ وہ ضرور بیان کر دے ادھر ادھر وقت ضائع نہ کر دے اس بعد مولی صاحب یہ بار بار کہ قرآن دے جو تھی خلاف جے میں کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مولی صاحب کو پوچھیں گے نا کیا مطلب دن کہ یہ قرآن کے خلاف بیٹھے تھے تم ایک آدمی نہیں پڑھ کے سنائی آخر اینا چر لوگوں انتظار بچ رکھنا کہ لوگوں کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور صاحب صاحب نو ایدا نے کہ میں سرے دس اج تین گا جی؟ میں کہنا چلو تین پڑھو ترجمہ کرجما یہی کہ امبیا رحم السلام اپنی قبر مردہ تے بے جان نے کنکری واگو دے ستون لانگو اشارہ کر دینا جواب میں پڑھن گے کہ وہ تین ایسا ہو ہو ہی نہ مل فصل اسلام سے لکھی ہیں غلط ترجمہ کیتا ہے وہی ترجمہ نہ ہوئے فصل اسلام والا اس واسطے میں ملو وقت دینا بھی دیر نہ کرو تین ایسا پڑھو

اتنا ہی اللہ دی کتاب نال محبت ہے جتنا ہی خدا بندے قدوس نے پیغمبر دے کتاب نال محبت ہے مولوی صاحب کہتے نکے ایسا پڑھ ہوں طے گل یہ ہوئی ہے میری بات تسلیم کر کے تا ہی اٹھے نا تسلیم کیتا نے واقعی بھائی تو آیا تھا پر اپنی گل واقعی بھول گیا تو میں کچھ لکھ کے دینا ہے کہ عجیب داستان ہے چلاکی دیکھو نا مولوی صاحب کم از کم اتنا تو انصاف ہونا چاہیے میں پھر تینوں دوبارہ موقع دے رہا اور عرض کرے گا کہ بالکل میرے کو مطالبہ دلیل کا کرنا بالکل اصول مناظرے کے بھی خلاف اور تعلیم اسلام کے بھی خلاف لا دلیل عالم نافی آپ تھی کہ کہ نفی کرنے والے دے دلیل نہیں مطالبہ اس کو ہوتا ہے جہاں کسی چیز کی جھولی بھر کے کہہ ہے میری ہے یا ہے میری ہے وہ دلیل پوچھی جاتی ہے بھائی تیری تو اپنی دس تو سارے کو پوچھا گیا یہ عقیدہ جی تا واقعی اسلامی ہے تو وہ متعلق اسلام دی تعلیم تو خدا دا قرآن قرآن قرآن دینا کیوں کیوں اٹھے ہو پاک جو نہیں دلیل پیش کرتے پھر اس کے باوجود مونی صاحب نے رٹا لگایا ہے کہ جی تری آپ نہ نا آیا ہو پڑے ایسا بالکل کئی گل ہی نہیں تسلیم کرنی اچھا پھر دیکھو نرالا انداز دیکھو انصاف دا ادا نام ہی بےانتداری ہو سی آیا تو وہ کرو کلا کہ قبر نبی پاک زندہ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ دا پیغمبر دنیا تو وفات پا چکا ہے وفات پاون دے بعد پھر نہ قبر دے کوئی زندگی ہے نہ کوئی باہر اس دنیا تے زندگی ہے نہ زمین دے تلے کوئی زندگی ہے نہ زمین دے اتنے کوئی زندگی ہے جیڑی زندگی جسم والی ہے یہ قیامت تک لوٹ کے پیچھے نہیں آ سکتی بات تو اس دے مطالبہ ہونا ہے وہ کہتے ہیں قبر کا لفظ ہی بچ لکھا یہ جہاں طریقہ استدلال صاحب ہے کرام کیتا ہے رسول پاک نے دسے شریعت میں اجازت ہے اس کی اگر اپنی طرف گرلو ماریا ہوا ہے تو پھر کیوں نہیں اپنے لفظوں کو غائب ہو کے آدمی وہ بات کرتا جڑی خدا کی کتابیں مقدس نال ثابت ہے پھر میرے کو سوال کیتا جاتا ہے کہ اپنے بارے دے اندر جس ویل بات ہوئے اس لیے کی پتا دلیل کے دیونی موسا علیہ السلام نو ویخیا نبی علیہ السلام نے تے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہوں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا دلیل اگو یہ بنی ہے کہ چونکہ زندہ نے اس واسطے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہوں عیسا علیہ السلام یا جدو بھی وہ قبر میں انہوں نصیب ہوئے قبر جدا دوسرے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر کسی چوکے نہیں ویخیا نماز پڑھدا ہاں، اس واسطے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں تو چونکہ مولوی صاحب کے نزدیک جہاں ویخ لو وہ دلیل ہوں زندگی کی لہذا ایک موسا علیہ السلام ہی زندہ ہوا اور دعا حالانکہ نبی پاک فرمایا اولا کان موسا حجن ما بس بائی لو بدا لکم موسا و ترک تم انل خدا لو کانا موسا ما وس التبائی اگر موسا علیہ السلام بھی زندہ ہوں دے تو او میری اتباع کے پیچھے چل دے کبھی میٹھو وکھ وکھ ہو کے پیچھے ہٹ کے نہ کدے رہ دے بہرحال مطلب یہ سی کہ دعوی کیتا جاندہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر وچ زندہ نے کہ دلیلہ او پیش کیتیاں جاندیاں جڑیاں دلیلہ اصول اسلام دے بھی خلاف نے روایت تے حدیث وہ پیش کی جاتی یعنی جنہوں کا مطلب ہی کچھ ہور ہوں اس خواہ مخواہ کھچ کے نبی دی حدیث نو تے قبر دے آ کے گسڑنا یہ دیانت داری ہے یہ اگر محبت ہے نبی پاک نال یہ جی محبت تو خدا سانو بچائے کہ نبی پاک دی حدیث کا مانا کچھ ہوے مولی صاحب گسڑ کے قبر دے آ کے فٹ کرن اللہ کے پاک پیغمبر نے تو دین کی تعلیم نہیں دیتی بھائیو پھر اخیر کہنا اگر مولی صاحب لکھ دیں کہ ساڈا عقیدہ اس قبر نبی پاک دے زندے رہن دا اگر قرآن مقدس نہیں ثابت میں اللہ دی قسم کر کے آخر ہوں آ جاتا میرے دوست بزرگو مولانا نے احمد سعید صاحب نے تے سامنے بڑے اسلام دے اصول بیان کیتا ایک ایک کتاب اسلام دا اصول ہے کہ جڑا نافی ہوئے او دے ذمہ دلیل ہے نہیں ہوں سن میں آپ آخیا بھی میں نافی ہاں میں نافی ہاں تین واسطے پڑھنی نے اسلام کے کتاب مخالفت گل کر آپ ہی منیا بھی اسلام کا اصول ہے آپ ہی مالی صاحب نے منیا اپنی گل دیکھو نے پرانے جڑا ہے اسلام اصول مولوی صاحب نے دسیا ہے

مطلب وہ آپ میں دسیں گے بھی آ کے میری دس گئے آخری بھی تم پڑھ دے صاحب انہوں نے گی کہ اچھا، پہلی گل میں کر رہا دیکھو انہوں نے آخیا بھی اصول اسلام کا یہ آپ نادی کو دلیل نہیں منگی تھی نہ وہ وہ دلیل نہلیل صرف تین کا واسطے نے جی نہ دلیل نہیں کوئی باہر گیا سے تو زندہ ہے نہیں کرو اس کے ہمت کرو گا بار بار اس کا جواب اور اجے بھی کسی کوئی انتظار کرو کہ تبھی اپنی مرضی میں پھر مولانا کی خدمت عرض کروں گا کہ میرے عید محترم بھائی کم از کم اچھے لے کے تسی بھی جاؤ عوام بھی جائیں چپ کر کے اٹھ کے کمال ہے چلو لوہری رات تو تو گل کر کے بہ آ جاؤ وکری گل آئی چیٹا دینا جی تے خدا کا نام من جہی گل تسلیم خود کرنا ہے اس طے کیتے بغیر چپ کر کے چی منو جی نے دریا لگا رہے ہوں پتہ نہیں لگتا ہوں تو بیٹھا رہے اچھے اتنی دیر تو نہیں کھڑے خرے ہیں لکھ دین تحریر کریں کہ باقی سڈے عقیدے کی حامل کوئی آیت نہیں سڈا عقیدہ اللہ کی کتاب جو ثابت نہیں ہو سکتا اس واسطے ایسا کتاب اللہ کی آیت نہیں پیش کر دے میرا وعدہ ہے کہ میں تلاوت کرا گا اگر نہیں تو پھر مولوی صاحب کی مرضی پھر عوام بھی سوچ لین کہ مولوی صاحب کے چاہتے ہیں اور میں کیا چاہتا میری شرط ایک اکا یہ وہ بھی اس واسطے کیتا ہے چونکہ خود مولوی صاحب نے تجویز کی مطالبہ کیتا ہے جس کے ذمے انکار ہے دلیل اس کے ذمے کوئی نہیں آپ مینو آخ چکے کہ مولوی صاحب دلائل نہیں بیان کر سکتا کیوں کہ اس نے دعوی نہیں پیش کیتا میں جب دعوی ہی نہیں پیش کیتا میں آیا ہی اس واسطے نہیں میں تو ایک مولوی صاحب کے دعوے نو اس غلط ثابت کرن واسطے او دا انکار کرن واسطے آیا مولی صاحب کر رہے میں انہوں انکار کر رہا ہوں لہذا مولانا صاحب اپنے دعوے نو کے گواہ نال ثابت جس کی کی ابتدا اللہ کتاب ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو لکھ دین تاکہ میں انہوں کی منت سماج والا مطالبہ پورا کر دیں اللہ تبارک نے ترجمہ پر ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی جی جنہوں نے کتاب دی موسا علیہ السلام ایس جسم والے یا خواب پیار والے اور اے میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی ذرا بھی شک نہ کرنا کہ تاری موسا علیہ السلام ملاقات ہوئے گی کہڑے موسا علیہ السلام خدل بنی اسرائیل کہڑے بنی اسرائیل کھلو کے بعد کہتے ہوں سن کہڑے میں سنگ والا سی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک پاس وعدہ اپنے محبوب نے دستیا حضرت نے ملاقات ہوئی حضرت پاسے کی ہوئی میں انہوں نے مسلم شریف کی حدیث چاہتا ہاں کہ قبر کے نماز پڑھدیا کھلوتیا دیکھا موری صاحب نے پچھلی تاریخ یہ بھی آخیا سی کہ قبر کھلوتیا نہ ویکیا ایک ہزار کا لفظ کوئی نہیں پتا نہیں کیوں جنا سمجھ لیا چلو موری صاحب یہی مان لین کہ مردے نماز پڑھتے ہیں پہلی گل دوسرا یہ کہ ویکیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی وسلم نے کہ یہ کہتے ہیں باقی نہیں دیکھا اس واسطے باقی زندہ نہ ہے انہوں کا پیاس میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے موسا علیہ اسلام اسی قبر اسی جسم پاس میں نماز پڑھ دیا دیکھ دیکھا پھر یہ فرمایا ال امبیا احیا ان کی کبیر ان کی سلون اس آیت کی تفسیر اس حدیث نال ہو گئی پرانے پاک کی آیت کی دوسری آیت سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نے ولا تفور زمین اللہ اموات بل آیا ولا اللہ تشور امبیا الحمد السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا ایماندار نو کتاب ہے دیکھو یہ مسئلہ جہد سے بحث ہو رہی ہے یہ تعلق ایمان نال حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جسے میدان عہد نو جا رہے ہیں تریا جانے کافر بھی سی زندہ نے منافق بھی سی زندہ نے مسلمان بھی سی زندہ نے جسے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں کافر کہہ زندہ نہیں کیونکہ کل والی زندگی اک نال نظر آتی سی اج والی زندگی تے ایمان و اللہ کے ایمان رکھ سکتا ہے یہ نال نظر نہیں آتی کافر کو اک ہے ایمان کوئی نہیں اس واسطے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا تقول فی سبیل اموات اسجاد متحرہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے قتل ہوئے پہ مردہ نہ آخو قتل رو نہیں ہوں ختم ہوں ہو سکتا مولوی سعید صاحب اس کے پرندے والی حدیث پڑھنا پر میں پہلو یاد وا وہ ابو ماوی سیارا بھی کتابیں آمد جڑا انہوں نے اپنی کتاب چ لکھا ہے ہو سکتا ہے جاور رات ہوں پڑھ میرے سامنے انہوں والد نے والد نو اللہ تعالی نے آخیا تھی چاہتے جی واپس جانا تو میں دسنا وہ محمد بن راوی ہے جہرا واپی پیش کرتے ہوں نے امام مالک دجال دجاج لا کے اس واسطے اگر کوئی ہوں حدیث پڑھنی ہوگی ہوش نہ پڑھ سند نہ جس طرح اگے نہ پڑھی نا لوکا نہ موسا والی حدیث اس حدیث کی کوئی صحیح نہیں مولوی صاحب ایک دوست بھابی ہو گئے اللہ بخش صاحب انہوں نے مناظر حدیث میں بھی یہ حدیث صحیح ثابت کر تو سکوں کہ میں شرطان کا کاغذ چوک کلو گیا کہ میں کوئی لکھا چکی حدیث صحیح بھی ثابت کرنی ہے میں آخیا تم لکھا چکی ٹوکے پڑھی جانی جنہیں صحیح سابت نہ ہو سکیں میرے کو میری نہیں کرنا لو پا موسا میری کر دینا ہاں، ہاں، اچھا، اچھا، اچھا۔ اس واسطے پاک کی کی جی آیت میں میں پیش ایک لفظ لے یوگتا لوایا لے میں یوگتا لوایا کہ قتل جسم ہوں ہوں روح جسم نہیں ہوں اس ایک جسم پاسے ٹکڑے ہوئے پہلے یہ کافی زندہ کرنے واسطے تیار نہیں لیکن اللہ تبارک و مرم نی تیرے شعور نہیں کیونکہ تیری آپ اس زندگی نو ویچ سکتی نہیں تیرا کن اس زندگی کا احساس نہیں کر سکتا تیرا ہاتھ اس زندگی کا احساس نہیں کر سکتا شعور کے بارے لیکن مردہ نہ بلکہ جنہوں نے پرانے باغ دی اس آئے کے تحت اہل سنتل جماعت مفسرین اور محدثین امام بحث رحمت اللہ علیہ سہر قطنی رحمت اللہ علیہ اور علامہ صفاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفاؤ سکام دے بیچے یہ سارے لہجے نے کہ شہادان اے مرتبہ ملتا ہے نبیاں کی تابے داری نہ اس واسطے سارے شہادا کی حیات نالوں نبی کی کلی حیات آلہ اولا کے افضل ہوں جی جدو شہادا کی حیات اس جسم والی قرآن نے من لئی تو پھر انبیاء علیہ السلام دی بھی یہی ہوئی قرآن پاک میں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک دی آواز تو آواز اس کی نہ کرو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ میرے آج کے پاس کام ہے سفا ایک سو بہتر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جب حضور مسجد نبی تشریف ہوئے ماں سن ادا بھی اچھی بولن آمال ضائع ہوں سن کہ بعد وشال تو بھی ضائع ہوں نے لا اللہ نبی حین ولا میت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ حجرت حضرت کا مزار مبارک موجود ہے انہوں نے بھی یہ آیت پڑھی ہم کے سوک دے پہنے آواز آدمی پی ہے اما ایسا سیتا پیغام بھیج رہی نے کہ یہ یہ جڑی دی آواز ہے حضرت نو ایزا پہنچ رہی ہے یہ دی آواز ایسے مفرے رہی یا نہیں علامہ سبکی مشہور مہدی دی اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہاں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ انہوں نے اپنے دیوار کے کبار بنا سن بس کرنا انہوں انہوں نے نے اس شخص نو آخیا نہ بنائی مزار دروازہ باہر لے جا کے بنا کیونکہ اگر تو بنائے گا تو پھر اس آواز نال نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایزا پہنچے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے ایک آدمی نو اچیا بول دیا دیکھا تو یہ لفظ سنا ہے لقد آ جاتا رسول مفتی قبر ہی اسی ایک قبر پاک دے ویچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تکلیف پہنچائیے قرآن پاک دی اے جڑی آئے تھے کہ نبی پاک تو آواز اسی نہ کرو ولنا امال فرمایا کہ میں حضرت بھی پائے گی جی۔ یار نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جی آواز ہے اس آواز نال حضرت صدمہ پہنچ رہا ہے لے مولیا میں تین تین پانی سی تو میں تین پڑھ دیتی اگر آپ مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے جڑیاں آیات تلاوت کی الحمد للہ انہوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر پہلے آیت جڑی نہ تلاوت کی موسا علیہ السلام نو اسا کتاب دیتی فلا تکن کی مریت ہی اس کا مانا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیتا ہے ہاں، سر تسلیم یہ رسول پاک دے صحابہ کرام نے اجماع یہ مانا کیتا ہے تو تسلیم اگر ائمہ اربا وچوں کسے ایک امام خصوصاً امام ابو حلیف رحمت اللہ علیہ انہوں نے مانا کیتا ہے تو تسلیم اگر مولوی صاحب اپنے انصاف تو کم لگن تو خود اس آیت کی تفسیر وچ مفسرین نے کتنے قول نقل کیتے ہیں تو آپ خود دستے ہیں کہ فی مریت مل لقائے ہی دا مانا کتنے قسم کا مخصر ہی نکوتا نکاح مانا ملنا نبی علیہ السلام نو خود اللہ دی کتاب ملنا یا موسا علیہ السلام نو اللہ دی کتاب ملنا یا موسا علیہ السلام علیہ وسلم دی ملاقات روحانی ہونا ہونا ہونا ہونا یا یا جسمانی لہلت نو تمسل روحی بہرحال یہ سارے احتمال انہوں مفسرین نے نقل آیت عقیدے عقیب اس بات واسطے وہ پڑھنی آئی مانا سوا ایک دے دعا مانا کوئی نہ ہو سکے ہاں آس کا سری مطلب ہی ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر منور دے اندر انہیں طرح زندہ ان الان کما کان فت دنیا مگر آیت جڑی پڑھی ہے مولی صاحب اس دی نہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیتی ہے نہ صحابہ کرام کو اجمان اور نہ ہی مفسرین نے اتفاق نال ایک مانا کیتا ہے بلکہ کئی کئی تفاصیر ہیں کئی مانے کیتے مفسرین نے مولوی صاحب اپنی دیانت امانت نال حلفیا کر حلف اٹھا کے آخ دے ان کے واقعی تمام مفسرین نے واقعی یو ہکو مانا کیتا جا میں کرندا کھلا کہ واقعی ٹھیک ہے واقعی انہوں کا پھر دعوی ثابت ہو گیا ورنہ کہ میرا چیلنج کہ قرآن مقدس بھی اس آیت دا مانا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثابت نہیں اجماع صحابہ نال بھی یہ مانا ثابت نہیں ایم اربا کے قول نال بھی یہ مانا ثابت نہیں اور تمام دنیا کے مفسرین دے اجماع نال بھی ثابت نہیں اور اگر ان طریقے نال ہووے کہ حضور علیہ السلاط والی وسلم نو حکم مل رہا ہے کہ آپ موسا علیہ السلاط والی وسلم دے نال جدو ملاقات ہووے اس دن در شک نہ پہ کرے تو دیر بلا یہ دسو رسول کریم نصیحت اللہ پاک کہڑے شبہ کی بنا سے کر رہے ہیں کہ موسا علیہ السلام نال کے ملاقات ہوگی تو شک نہ پیا کرے کہ جی کتاب میں دیتی ہے اس بر حق سے دوسری آیت تلاوت کی مولی صاحب نے لا تکولو حالانکہ لفظ لا تکولو بتاول کریں دن نہ اجلت کرن نال قرآن دے لفظ غلط پڑھ دیں بارہ لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل آیا ان ولا کلا تشور مولوی صاحب نے شعور دے مانے کھلو کے کیتے یہ مانا جڑا تو اکھا نال بھی کوئی نہیں نک نال بھی کوئی نہیں وہ بات اس دے اندر نہیں بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر نو جڑی آیت نازل کر کے تے فرمایا لا تکونو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر قتل کیتے گئے انہوں مردہ نہ آخو بلکہ ان آیا ہوں ادا سوال پیدا ہوتا ہے کیوں جی زندگی میں قرآن مقدس تو اللہ نے دس دیتا ہے آیا اور ان کا رب آیا ان مولوی صاحب نو نظر کوئی نہیں آیا ان کا رب آیا ان ان کا رب اپنے سب کے پاس زندہ ہن ایک اندیت ساری نسبت اللہ نے کی اپنے پاس ہی کی قرآن ہے اللہ باق ما ان تکم ین فد نما ان باق جو کچھ تے کول وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ان دلہ کا معاملہ محاورہ اتنے آتا ہے جتنے اللہ پاک دے بنسبت دنیا دے خدا دی طرف ادھر زیادہ قرب اس واسطے دی تشریح بھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرما دیتی لہذا دعوت ہے مولی صاحب دا امبیا علیہ السلام کے بارے سے آیت پڑھیے شہدا ہے امت دے بارے سے کمال تو یہ ہے نا ہوں اس کو دلالت النفس کے طور پہ آ دن جب شہید درجہ ہے تو نبی پاک کا کیوں نہ درجہ ہوئے اللہ کے بندے یہ انکار تے نہیں کیتا جا سکتا صحیح بات کا مگر صحیح بات ہونی چاہیے یہ بات صحیح نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تے باقی امبیا علیہ السلام ان قبرہ دے اندر زندہ ہیں احیاء ان ربہم فی قبورہم دا ترجمہ کسے ایک مفسر نے اگر کیتا ہے تے بے شک دکھا دیو رسول اللہ نے کیتا ہوے صحابہ کرام نے کیتا ہے یا کسے محدث نے کیتا ہے ائمہ حربت کیتا ہے ان ربہم احیاء زندہ ان کسے اپنے اب اللہ کے نزدیک اگر یہ مانا فی قبور ہم کسی پیتا ہے کسی دکھا دو ہم ہار گئے تم بھی میرے دوست بزرگوں پہلی آج پیش کی کوچ مولانا نے یہ منیا کہ یہ ہور اقوال بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں لیکن میں عرض کرنا کہ مولانا میں امام باقی رحمت کو نقل کر رہے ہیں پر مودے نے کالا تارا فلا تکن ان کی مریت ملی کا فی صحیح مسلم کانا کتاب یہ سب سے انا نبی کرما تب لفی امنسا یہ تفسیر حدیث نال کتابہ تازی نے بیان کر دیتی ہے تب نال اللہ دے نبی دی حدیث نال جہاں انہوں نے آخر کہ ہر قرآن مراد یا فلانا سال مراد میں کہنا جن بھی کال ہون لیا تو وہ کال جائے گا نا جہاں حدیثی تقریر کے نام ثابت ہو جائے جس طرح میں خود نہیں تاب انسان کو کتابہ نے ثابت کرتا بھی حدیث نبی پاک جی سامنے رکھیے تو پھر آ تفصیل آج بھی بنتی پی ہے تو دیکھو جیڑی نبی بھی حدیث نال تفصیل ثابت ہو رہی تھی اس کال نڈن واسطے ہوں خام کا اعتمالات بیان کر رہے ہیں دے دوسری مولوی صاحب نے آیات کا جواب دیتا کہ کہ دلالت اس اس نس منن قابل ہے پر رب رب رب ہم ہم دا دنیا نہیں والے پاس کیتا نا میں پوچھنا علامہ صاحب لام دینا سلام مانا نا علامہ صاحب تصویر آ اسلام میرے کو نہیں کی اللہ کو <laughs> واسطے ایسے واسطے سید محمود آلوسی ایسے واسطے سید محمود آلوسی مغرب ایسے واسطے واسطے ایسے سید محمود آلوسی مفسر یہ لکھ رہا ایسے اندر رب ہم اس طرح ہی ہیں رب ہم اس طرح ہی ہیں ہاں۔ جس طرح ہوں مفتی فتوا دین لگا ابھی لکھتا ہے پھر علامہ احمد سعید صاحب نے اگلا لفظ نہیں پڑھیا انداز رب ہم یورزا کون کا لفظ ہے صحیح بخاری شریف موجود ہے کہ رسول اکبر صلی اللہ تعالی وسلم کئی کئی دن کا روزہ رکھ دیتا فرما سن بھی اللہ تعالیٰ میرا رزق خدا والا رزق مل جانا ادو موت موت کی کی دیر دیر نہیں تھی ہوں کس طرح بن گیا جی جدو صحیح بخاری چ موجود ہے صحابہ نے بھی بھی ریس کرنی چاہیے اسی کئی کے دن ساری نہ کھائیے تو روزہ رکھیے اللہ تبارک حضرت نے فرمایا مینو اللہ تبارک بلا رزق روحانی اتنے بھی بعد اللہ کے در ملتا سی رب کا رزق ملنا ادو موت ثابت نہیں ہوئی تو موت کس طرح ثابت کر لی علامہ احمد رہی صاحب نے دیکھو میں تو پھر بھی مفسرین پیش کر رہا حدیث نہ تفصیل بیان کر رہا اور مولو صاحب کوئی بھی نہیں پیش آج کر سکے ان فکر جہاں ترجمہ یہ ہوگا میں اسے واسطے چودھری درم مساج کی ایک کاٹ میں پیش کرا ایک پیش کرن اے پھر پتا لگے بھی وہ ذکر ہوں کا آ گیا ہے لفظ اموات کا آیا یا نہیں آیا جہے کہ میں میرا نہیں نہیں باہر لفظ نے تو تو میں میں میں کہنا بھی بھی ایک منگنے آن دیا اس واسطے جڑی آیتیں پیش کی تیسری جی پیش کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روزہ پاک کے اتنی اچھی آواز تو صدیق کی فرما رہے نے فاروق کی فرما رہے نے جواب علامہ صاحب نے نہیں کیونکہ دیا ہی نہیں اس واسطے میں علامہ صاحب گا کہ ہوں مہربانی کر کے پڑھے جی ہاں، مسلط سابت آیات تلاوت ہو رہی ہیں ہے وہ آیات نو خود بھی تسلیم کر چکے ہو کہ رسول پاک دی اس تفسیر مطابق نہیں مانا بنتا رسول پاک بھی کمی ثابت ہے سوال یہ کیتا سی کہ احیاء ان اندر رب ہم تا دعوی لکھیا پہ ہے جس کے اندر لکھے ہوا ہے کہ نبی پاس اس وجود نال اس قبر کے زندہ رہے کہ ثابت کرتے ہو آیا اپنے رب کے پاس مولوی صاحب نے چونکہ ان کا زمانہ ہی کوئی پکایا ہوا ہے نا بھائی کہ کلو مکان کے طور پہ قرب ہوئے قرب مکانی نو سمجھتے ہیں اندر رتبے والا یا اندر مکانیہ والا یا اندر تقادر والا یہ انہیں نہیں دیکھے اب ہر حال جو کچھ نہیں دکھا یا دکھا ہے میرا مطلب یہ ہے آیت پڑھی ہے انہوں نے آیا ان اندر رب ہند مگر اندر رب ہند کا مانا فی قبر ہند فی قبور ہند دکھاونا یہ مولوی صاحب کا خرید ہے کیونکہ دعوی انہوں کا اس قبر چ زندگی کا ہے ان درب ہند کی زندگی کا دعویٰ نہیں دعویٰ کرتے ہیں فی قبر ہی اور آیت ہے ان درب ہم زمین آسمان کا فرق یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں کہ ان رب کا مانا فی قبر ہی ہے یا صحابہ کرام رام کو نا ثابت کرنے کے ان اب ہند دمانہ فی قبر ہی ہے یا مفسرین کرام چو کوئی ایک مفسر لکھ دے کہ جس نے آخیا ہند رب ہند من فی کب رہی ہے تو وقت یقیناً اصا ہار گئے تو تصا جیت گئے تو جے کر ہند رب ہند من فی کب رہی نہیں ایک محدث یا مفخری نہ کرے تو پھر یہ آیت نو غیر محمل تے محمول کرنا کے خلاف ہے ادھار انہیں بقایا رہا اپنے مذہب نو ثابت کرنے واسطے ایسی نس قطعی ثابت کرو پیش کرو جہد دوسرے کسے مانے دا احتمال نہ ہوے کسے اکے دکے آدمی دا مانا نہ ہوے کم از کم پوری امت دا اجماع ہوے کہ اس آیت دا واقعی مانا ہی ہوتا ان کا رب ہم دا مانا ہی قبر ہی اور کائنات اگر کسے کیتا ہے تو سانو پیش کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مولوی صاحب نے اپنے مذہب ثابت کرنے واسطے کوشش تو کیتی ہے نا آخر دعوی نہ میرے دوست مولانا نے پھر وہی گل آکی جی پہلے آکی تھی کہ اندا کی نسبت جہی ہے یہ اللہ تبارک والے تعالی پاسے آ کہ امیر نے اندا کا ایک مہینہ آتا باقی نہیں آتے جب نہیں آتے باقی دسنے بھی چاہیے تھے نا کہ یہ امدادہ مانا یہ سب دنیا سے لگ ہی نہیں سکتا حضرت بی بی مریم کا رزق کیا تو اس کی فرمانی نے کالا توبہ میں زندہ ہے اسمان سے بیٹھے کہیں سن نا ویسے زمین پہ جو حضرت جب امدادہ لفظ کسی بھی دیکھا کئی مانے چاہتا ہے ہوں مانا متعین آپ کرا لیے پہلے انہوں نے آخر بھی ایک مفسر کے محدود کا نام لاؤ تو مگر یاد آیا کہ یہ تو کئی ماں نے پھر کہنے لگی آ سکتے کہ اجماع کرو مارا نا جو آخیا کہ ایک کا نام ہے میں ہار گیا ہاں دیکھو شاید تاج الدین سبتی نے حدیث سامنے حیات الانبیاء و شہدا فل قبرے دنیا بھائی شب بہت سلا تو نہیں تھا اور اندازہ لاؤ حضرت تیاری کرو اسلامی علامہ سید کی روح مانی اگر دیکھی ہوگی ایک ساتھ تو فرما نے کہ سلب یہی کہتے ہیں کہ حیات جہی ہے وہ جسم جسم جسم بچے جسم کور پہ آ کے کتنے ہور جگہ پہ اس واسطے حضرت تا مطالبہ الحمد للہ پورا ہو گیا ہے ہوں تو منہ مجھے کی نہیں جی ہوگی یہ کی چاہتے سارے کو اللہ تبارک تعالیٰ باقی انہوں نے نہ آپ کو پیش کرنی ہے کہ نہ کچھ میں دسیا سی میں دسیا والا روم فرما نے تو میں ہر مرغ کے انجیر لے برس مائے رات ہر تشیر نے سچی گل سن کے من لینا یہ اللہ نے ہر بندے کی قسمت رکھا نہیں ہر کی قسمت سنا تو جھگڑے پہ نہ میں دسیا سی کہ ان کا رب یوں کا کون کا گرف ہے نا یوں کا کون کے نال لا کے میں بخاری جی حدیث ملا کے تفصیل کی تھی وہ کوئی جواب نہیں کہ نہ آؤں ہی ہے آتا تین یہ نہیں پانی آنند احجان ان پر رب ہم دبانا اللہ دے پاک پیغمبر کو لو یا صحاب رسول کو لو یا اجماع امت کو لو یا مفسرین نے مانا کی ان کر کے احیان احیان فی قبور ان ان رب ہم مانا کے ہوئے فی قبور ان اگر یہ مانا کسی کیتا ہے کی صاف پیش کرے تو کبھی جب اللہ دے پیغمبر نے دستا بھی یہ حیات قبر وچ اور اس آئے تو سابت کیتا اللہ دے نبی بھی دسن دے اوپر لاہور پڑھ لینا یہ مسلمانوں کا کام ہے باقی جڑے علامہ صاحب نے فرمایا بھی میں نک کٹوا دیا گا یہ ہوں نک جان جوگا رہا ہی نہیں کٹوا تو سارے سر جان کے دل کٹونا نام آ کے لکھے آپ ساڑھے سر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 لآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يدعو دون الله من لا يستجيب يستجيب له له لا إلى يوم القيامة

مسلمان بھائیو اللہ رب العزت نے ان آیات اور اس قسم دیا اور بھی کافی تعداد آیات مقدسہ دے اندر ضابطے اور قانون بیان فرمائے اور اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کثیر کثیرہ جی ذات مقدسہ واسطے ایک لائے عمل تیار کیتا ہے انہوں لوگوں واسطے انہوں کے خلاف جنہوں نے اپنے مالک حقیقی نو چھوڑ کے ان لوگوں کی سرو پکار سے کوئی آپات کی اندیا اولیا لوکار لوگوں حاجات اسباب سوریا پکاریا بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل نو برقرار رکھدے ہوئے آیات مقدسہ دے اندر مختلف پیرایا قانون بیان کیا اللہ یتوفل انفس ہی نہ اللہ رب العزت ہی فوت کرد ان شخصان جنہیں موت کا وقت آ جائے